حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محروم وہ ہے جو اپنی وسیعت کرنے سے محروم رہا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو